ذہن درست کریں ہر مسلمان جانتا ہے کہ حج بیت اللہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے اور فرائض ادا کرنے کے لیے ہی ہمیں پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں جو قوت اور مال عطا فرماتے ہیں وہ ہماری لازمی ضروریات کے بعد اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم فرائض ادا کریں فرائض ہی جنت کی ضمانت ہیں اور یہ ہر انسان کی کامیابی کے لیے لازم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں وہ ہمارے ہی فائدہ اور بقا کے لیے ضروری ہیں آگے ہم نے ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے جب حج فرض ہے تو ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اس کا شوق ہو اور اس کی قدر ہو مگر ہمارا عمومی رویہ کیا ہے جب مال آ جائے گا تو حج کا سوچیں گے جب شادی کر لیں گے تو حج کا سوچیں گے جب کاروبار سیٹ ہو جائے گا تو حج کا سوچیں گے کوئی اور ہمیں بھیج دے گا تو ہم حج کر لیں گے یہ فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے یہ فرض بھی اپنے نامہ اعمال میں ڈالنا ہے ہم نے یہ عظیم کام ضرور کرنا ہے جب یہ سوچ ہوگی تو دعا بھی کریں گے مال آتے ہی حج کے لیے لپکیں گے مگر یہ سوچ نہیں ہے اس لیے مال آتا ہے اور اڑ جاتا ہے یا کہیں جم جاتا ہے آہ آج کتنے مسلمان حج سے محروم ہیں حالانکہ ہمارے معاشرے میں حج آ جائے تو ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہو اور ہم حرمین شریفین کا نور اپنے ساتھ لیے چلتے پھریں